حضرت علامہ و مولانا حضرت شاہ صاحب کا استقبال کر لیا جائے جو سمے نارا حضرت مولانا کا شاہ حضرت اب اس کے بعد ہم یہ کلان اسد ایشیا کرونے کے اسٹیٹ ہونے والے ہیں جہاں تک ان کے اندر جعفر تیار جیسے انکشاف حق کی صلاحیت موجود ہے تو ان والے کو مسمار کرنے والے خالد ابن ولید جیسا تدبر بھی ہے جن کے کتابات کو سننے کے بعد جس جذبہ عقیدت سے لبریز آخر نشے الفت سے مقبول اور نہ بھی محبت پر مجبور ہو جاتے ہیں میں حضرت مولانا اندر شاہ صاحب سے بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ حضور والا مائک اور اپنے موبائل کے حساب سے رہیں حضرت مولانا اظہر شاہ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 کا بے انتہا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تبارک تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معذر سامعین کرام رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور معزز مکرم علماء کرام کے قیمتی بیانات ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور کچھ کے آنے والے ہیں اللہ تبارک تعالی یہ جلسہ کرنے کرانے والے اور ہر قسم کا تعاون کرنے والوں کو بے پناہ قبول فرمائے یہاں ہدایت کے اور سنت کے سر چشمے اللہ تعالی جاری فرمائے معزز سامعین کرام اللہ تبارک تعالیٰ کی جو عظیم الشان نعمتیں ہم پر ہیں وہ بے شمار ہیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان نِعْمَةَ نعمت اللہ سہا اللہ تعالی کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنے لگو تو گن نہیں سکتے آسمان کے تارے شمار کر کر گن کر ختم کیے جا سکتے ہیں ریت کے ذرات سمندر کا جھاگ سر کے بال اگر کوئی شمار کرنا چاہے گننا چاہے شاید اس تعداد کو کوئی پورا کر لے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نعمتیں انسانوں پر اور ان میں مسلمانوں پر اور ان میں سرور کون آحائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہے کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا کوئی گن نہیں سکتا ان عظیم الشان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا ہمیں احساس نہیں اور قدر و قیمت نہیں اس لیے کہ اسلام مسلمان دشمنوں نے ہم پر مال کی محبت کو مسلط کر دیا دنیا کی محبت کو مسلط کر دیا بیوی اور بچوں کی جائیداد کی پراپرٹی کی اور روپیوں پیسوں کی محبت کو مسلط کر دیا آج کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر اللہ مہربان ہے پراپرٹی اسے مل رہی ہو روپیہ مل رہا ہو پیسہ مل رہا ہو کھیت کھلیان مل رہے ہوں کارخانہ چل رہا ہو اللہ تبارک تعالی ایک ایسی عظیم الشان نعمت سے ہمیں مالا مال کیا ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج خود ہمیں اس کا شعور نہیں اور اس کا احساس نہیں ایمان کی نعمت اسلام کی نعمت مسلمان ہونا قرآن کی نعمت کعبے کی نعمت میں نے کہا کوئی شمار نہیں کر سکتا لیکن اس میں ایک عظیم الشان نعمت کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا رشتہ سرور کونین آخائیں دو عالم ساخی کوثر شافی محشر امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر دیا نہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں نہ حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام کی قوم ہے نہ ہم ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی امت ہیں نہ نو علیہ السلام کی اس امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا یہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی ہے حضرات یہ نعمت اتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ کئی پیغمبروں نے اللہ تعالی سے دعا کی اے اللہ ہماری پیغمبری کو لے لیجئے ہماری نبوت کو لے لیجئے ہماری رسالت کو لے لیجئے ہمارے اوپر سر پر جو نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا گیا ہے آپ لے لیجئے اور بدلے میں یہ نہیں کہ خلفائے راشدین بنا دیجئے یہ نہیں اشر مبشرہ بنا دیجئے یہ نہیں یار غار بنا دیجئے یہ نہیں ذنورین بنا دیجئے یہ نہیں انا باب العلم و انا مدینت العلم والی باب یہ بنا دیجئے یہ نہیں سوا لاکھ صحابہ جن کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لقب آتا ہے ان میں شمار کر دیجئے بلکہ پیغمبروں نے یہ دعا کی اے اللہ جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں میں آپ کی امت میں اور آپ کی قوم میں ایک ادنا امتی بنا دیجیے آپ کو فلم میں کام کرنے والے ہجڑے اور زانی بدکار حرام خور کتا اور سور کھانے والے شراب پینے والے بدکاری کرنے والے یہ آئیڈیل دکھتے ہیں یہ نمونہ دکھتے ہیں ہماری ماں اور بہنوں کو فلموں میں کام کرنے والی رنڈیاں بدکار عورتیں حرام کار عورتیں قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی جن کی شرمگاہ جن کی پیشانی پر رکھے گا کتنی افسوس کی بات ہے آخا کے غلام ہو کر آخا کے امتی ہو کر آئیڈیل اگر کسی جنگل کے درندے کو بنا لیتے بھالو کو بنا لیتے ریچھ کو بنا لیتے شیر کو بنا لیتے چیتا کو بنا لیتے لومڑی کو بنا لیتے تو چلو یہ جرم قابل معافی تھا ایسی زلیل اور حرامی قوم جو دن رات زنا کے اندر مبتلا ہے شراب کے اندر مبتلا ہے کتے اور کنزیر کھانے والی قوم ہے ان کو دیکھ دیکھ کر آج امت محمدیہ کے نوجوان کیا سوالات پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں نہیں ڈال رہے حضرت بی فاطمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجاب حضرت خطیجہ حضرت زینب جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی عورتوں کا پردہ کیا آج مسلم عورتیں اس کو نکال کر پھینک کر طوائف اور پیشہ ور عورتیں بدکار عورتیں جو جو اپنی شرمگاہ کا سودا کرنے والی ہیں کیا ان کو آئیڈیل نہیں بنایا یہ پیغمبروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھ نہیں دی تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صدیق کا مقام دے دو فاروق کا مقام دے دو علی کا مقام دے دو عثمان کا مقام دے دو خلفاء راشدین کا مقام دے دو ارے پیٹ کے لیے کھانا کھاتا ہے یا پاخانہ کھاتا ہے اللہ نے سمجھ نہیں دی تجھے آئینہ جب دیکھتا ہے تجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جہنمی لہو پینے والوں کا چہرہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا چہرہ ہے تیری ماں اور بہنوں کو دیکھ کر ان کے جسموں پر سے پردہ غائب دیکھ کر بے حیائی کے کپڑے دیکھ کر بے شرمی کے کپڑے دیکھ کر تو ہے لانت ہے خدا کا عذاب نہیں آئے گا اور کیا ہوگا خدا کا قہر نازل نہیں ہوگا اور کیا ہوگا آج کا نوجوان آج کا مسلمان کہتا ہے ارے اللہ تبارک تعالیٰ کا تو اس امت پر نصرت کا وعدہ ہے اس امت پر کامیابی کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں پھر بابری مسجد کیوں چھن رہی ہے گجرات کے اندر کیوں ایسا ہو رہا ہے مظفر نگر کے اندر کیوں ایسا ہو رہا ہے ملک شام کے اندر فلسطین کے اندر عراق کے اندر صومالیہ کے اندر اور برما کے اندر افغانستان کے اندر کشمیر کی وادی کر رہا رہی ہے ماں اور بہنوں کی عزت آبرو لٹنے سے ارے اللہ کے بندے اللہ نے سمجھ دی نہیں دی جسم پر چیتڑے ڈالتا ہے پتے ڈالتا ہے یا کپڑے پہنتا ہے پیشاب کر کر لوٹے میں پکڑ کر آب حیات آب شفا سمجھ کر پیتا ہے یا استنجا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر انگلیاں اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہیں کرتا چہرہ تجھے نظر نہیں آیا رات رات بھر جلسہ ہوگا اور فجر کی نماز آ میرے ساتھ میں تیرے محلے کی مسجد کے اندر بتاؤں گا کہ مؤذن آسان نہیں دے گا امام غائب رہے گا اور جتنے روزانہ پڑھنے والے ریگولر مسلی پرماننٹ مسلی ہمیشہ پڑھنے والے وہ غائب رہیں گے تو نے اللہ پر احسان کیا قرآن کی بات سن کر نبی کی بات سن کر کون سی چیز تیری صحیح ہے بتا تو صحیح سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک تیرا ظاہر تیرا باطن تجھے کون سے بیانات چاہیے وابا کے بیانات چاہیے اب تو یہ اصلاح معاشرہ کے جل سے سیرت پاک کے جل سے اب تو یہ منورنجن کا ذریعہ بن چکے ہیں گویوں کو لایا جاتا ہے گانے والوں کو لایا جاتا ہے یہ کسی اور قوم کا مزاج تھا کسی اور مسلک والوں کا مزاج تھا یہ علماء دیوبند کا نام لینے والے یہ قاسم نانوتوی کا نام لینے والے یہ اشرف علی تھانوی کا نام لینے والے یہ رشید احمد گنگوہی کا نام لینے والے تمہارے دماغوں کو کیا ہو گیا تمہیں فیصلہ کر کر اٹھنا پڑے گا میں تمہارے ٹکڑوں پر پل نہیں رہا ہوں تمہاری روزی پر نہیں جی رہا ہوں بہت کرو گے یہ کرو گے کہ یہ مولوی سخت بولتا ہے آئندہ نہیں بلانا مت بلاؤ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے لیکن فیصلہ کر کر اٹھنا پڑے گا ساری ساری رات یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے اگر کسی فاسق کی شادی کے اندر کیمرہ کشی کی جاتی ہے ویڈیو گرافی کی جاتی ہے تو یہاں خطیب جمعہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر اصلاح معاشرہ کے اسٹیج پر کھڑے ہو کر بے پردگی حرام ہے اور سیرت پاک کے بینر تلے عورت بے پردہ جائے حدیث پاک میں نے فرمایا عورت بے پردہ جاتی ہے اس کے پاخانے کی جگہ پر شیطان بیٹھ کر لوگوں کو زنا کی دعوت دیتا ہے یہ سیرت پاک کے دل سے ہے یہ سیرت کی توہین ہے کیمرہ کشی علماء دیوبند دارالفتا کھلا ہوا ہے حرام ہے ناجائز ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر و شر کے بعد بدترین گنا تصویر کشی ہے کل اسی کو ہم حرام کہتے تھے کل اسی کو ہم گناہ کبیرہ کہتے تھے کل اسی کے بارے میں ہم کہتے تھے اوپننگ سرمنی کے وقت ادھاٹن کے وقت شادی بیاہ کے وقت رسوم و رواج کے وقت حرام ہے آپ ایک شیخ الحدیث مسجد پر بیٹھے گا ایک مولوی مسجد پر بیٹھے گا حدیث بخاری کی بیان کرے گا حضرت موسا کا واقعہ بیان کرے گا سورہ بقرہ پڑے گا اور اس کی تصویر کسی حلال ہو جائے گی یہ کتوں کی کثرت نہیں ہے کہ جو چاہا حلال کر دیا جب چاہا حلال کر دیا جو چاہا حرام کر دیا اور جب چاہا حرام کر دیا کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر وعدہ کیا ہے انا لنن سرو رسول ودین آمن آمنو اور ہم نے رسول اور رسولوں پر ایمان لانے والوں پر مدد کا وعدہ کیا نسر من اللہ ہی وفت قریب بشری المؤمنین اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے اور خوشخبری سنا دو داڑی منڈوں کو نہیں جورو کے غلاموں کو نہیں دنیا کے پجاریوں کو نہیں دولت کے پجاریوں کو نہیں ٹی وی کے پجاریوں کو نہیں سیاسی کتوں کے پیچھے پچاس پچاس سو سو روپے کے اندر اپنے ضمیر اور اپنے ایمان کا سودا کرنے والوں کو نہیں جو زندہ باد آباد وہ بشریل ایمان والوں کو خوشخبری سناؤں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر دیکھ تو صحیح کہ میں اللہ کی نگاہ میں ایمان والا ہوں اللہ کی نگاہ میں میں آخا کا غلام ہوں آخا کا امتی ہوں شرم کر اللہ پر انگلیاں اٹھانے والے اللہ امریکہ کو کیوں برباد نہیں کرتا برطانیہ کو کیوں برباد نہیں کرتا فرانس کو کیوں برباد نہیں کرتا بابری مسجد کے قاتلوں کو کیوں برباد نہیں کرتا اور گجرات کے قاتلوں کو کیوں جہنم رسید نہیں کرتا دن بدن اس کا نام ہو رہا ہے اور الیکشن کے جھنڈوں پر اس کا نام چڑھ رہا ہے اور مظفر نگر کے اندر مسجد کے احاطے کے اندر ہماری ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کسی کا نام کلثوم کسی کا نام فاطمہ کسی کا نام خطیجہ اور کسی کا نام عائشہ مادر ذات برہنا کر کر گھما گھما کر ارے درندے جنگل کے اندر ایک کتیا کے پاس ایک کتا جاتا ہے بقیہ کتے راستہ چھوڑ دیتے ہیں ایک فیمل ایک جو ہے مادہ سورنی کے پاس ایک سور جاتا ہے بخیا سور راستہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس امت محمدیہ کی ماں اور بیٹیوں کے ساتھ کئی کئی درندوں نے منہ کالا کیا وہ بھی اللہ کے گھر کے ہاتھے میں اللہ کے گھر کے سہن میں اور لوگ کہتے ہیں متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی مدد تو آسمانوں میں آ کر رکی ہوئی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کئی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ الہ الا کو جو ہو سی تاخذه تم ولا نوم جب تو بی بی سی دیکھ کر آج تک دیکھ کر زی نیوز دیکھ کر اخبارات دیکھ کر جب تجھے گجرات کا پتہ چلتا ہے توڑ مڑوڑ کر خبریں جب تیری پاس آتی ہیں مظفر نگر کی خبریں آتی ہیں فلسطین کی خبریں آتی ہیں برما کی خبریں آتی ہیں افغانستان کی خبریں آتی ہیں وہ اللہ جو عالم الغیبی و شہادہ ہے کیا اس کو پتہ نہیں کہ حامی کرزائی کیا کر رہا ہے بشار الاسد کیا کر رہا ہے حرمین کا خادم شاہ عبداللہ کس کی غلامی پر اور کس کے اشارے پر مصر کے اندر قاتل سیسی جو یہودی کتا ہے یہودی ایجنٹ ہے بلین ڈالر اس سے امداد کر رہا ہے اور محمد مرسی کے خلاف وہ اعلان جنگ کر رہا ہے اخوان المجاہدین کا اگر کوئی نام لیتا ہے سرزمین عرب کے اندر تیس سال کی سزا یہ شاہ عبداللہ نے سنا رکھی ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ عالم الغیبی و شہادہ وبا تس کو برکت اللہ یا ایک پتا زمین پر نہیں کرتا بادل کا ایک قطرہ زمین کو نہیں چھوتا اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ چیزیں ہیں لیکن سوال یہ کہ اللہ حکومت دے تو کس کو دے کون سی امت کو دے اللہ یہودیوں کو دینا نہیں چاہتا اللہ تبارک تعالیٰ گجرات کے قاتلوں کو دینا نہیں چاہتا اللہ مظفر نگر کے قاتلوں کو دینا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ وہ لوگ جنہوں نے افغانستان کے اندر حیوانیت اور انسانیت کا ننگا ناچ ناچا جنہوں نے فلسطین کی ماؤں کے گودوں سے کلیوں کو کھلنے سے پہلے توپوں کے ذریعے سے مسل دیا جنہوں نے بابری مسجد کے ممبر پر اور محراب پر رام للہ کی مورتی رکھی اور جو انسانیت کے قاتل ہیں جو نقلی دوائیں بناتے ہیں اور جو نقلی مال بناتے ہیں اور جو نقلی سکے بناتے ہیں جو انسانوں کے خون کا سودا کرتے ہیں مراد آباد کے نام پر میرٹھ کے نام پر ملیانہ کے نام پر مظفر نگر کے نام پر اور گجرات کے نام پر اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تجھے بتانے کی ضرورت میلاد اور سیرت پاک کے جلسوں سے اللہ کو معلوم ہے اللہ کا وعدہ برحق ہے اللہ کی وہ مدد جو بدر کے اندر آئی اللہ کی وہ مدد جو ہنین کے اندر آئی اللہ کی وہ مدد جو تبو کے اندر آئی اللہ کی وہ مدد جو غار ہرا کے اندر آئی اللہ کی وہ مدد جو غار سور کے اندر آئی کیا نہیں جانتا تو سوراخا کا لشکر سامنے آ چکا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہیں اس پر پڑ چکی تھی گڑ چکی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا از ہما فلغور از یقین الاصاحی ان اللہ مانا ایسے سراخاؤں سے ایسے ابو لہبوں سے ایسے موزیوں سے ایسے اڈوانیوں سے پوری زمین بھر جائے میرا اللہ ایک کافی ہے نصر من اللہ فتح قریب لیکن اس اللہ کی مدد کے مستحق کون ہے کون داڑھی داڑی مڈانے والے بے نمازی علماء کی توہین کرنے والے چندوں کو تاوان سمجھنے والے چندوں کو بوجھ سمجھنے والے گھروں کے بیت الخلا کے اندر قیمتی قیمتی ماربل لگانے والی قوم مہمان رسول جو ماں کو چھوڑ کر باپ کو چھوڑ کر پریوار کو چھوڑ کر خاندان کو چھوڑ کر علاقوں کو چھوڑ کر وہ کڑی سردی کے راتوں کے اندر اٹھ کر وضو کر کر غسل کر کر وہ کہتی ہے ذالکل کتاب لارئی بفی اسے کوئی کمبل دینے والا نہ ہو اسے کوئی روٹی کا ٹکڑا دینے والا نہ ہو اور محتمی آئے تو کہے آ گئے صدقے کے بکرے لینے والی قوم زکات لینے والی قوم زکات خور قوم اللہ کی مدد آئے گی تیرے پیسوں سے فلم میں کام کرنے والے حرام زادے پلے اور ان کے محل بن جائے ان کی جائیداد بن جائے ایک ایک فلم میں کام کرنے والا جس کو ہیرو یا ہیروئن کہتے ہیں کروڑوں کی اربوں کی خربوں کی پراپرٹی ہے کس کے پیسوں سے بنے کون سا بزنس کرتے ہیں سب دھوکہ تو دیتے ہیں یہ پیپسی پیو یہ کوک پیو یہ تھمس اپ پیو یہ صابن استعمال کرو یہ کریم استعمال کرو یہ لوشن استعمال کرو تم گورے ہو جاؤ گے انگریز ہو جاؤ گے آج تک آج تک کوئی کالی کتیا نبی کی نافرمان خدا کی نافرمان ان حرام زادوں کی بات مان کر اس نے وہ صابن کو استعمال کیا لوشن کو استعمال کیا کریم کو استعمال کیا شیمپو کو استعمال کیا اللہ کا واسطہ دے کر میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کہ اس کو استعمال کر کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی بتاؤ تو صحیح اور آؤ اس محفل کے اندر اگریمنٹ مجھے کرا لو جو چاہے لکھوا لو اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو آپ چالیس دن تحجد پڑھاؤ جب تحجد پڑھاؤ گے تو پنج وقتہ نماز پڑھاؤ گے نہیں پڑھاؤ گے پردے کے اندر رکھو کلام پاک کی تلاوت کراؤ اگر اللہ نے اس کا چہرہ ایسا نہیں بنایا کہ جنت کی حور اس مومنہ عورت کو دیکھ کر اس تحجد گزار عورت کو دیکھ کر اس نمازی عورت کو دیکھ کر رش کرتی ہوگی اے اللہ مجھے جنت کی حور تو بنا دیا کاش زمین کی مومنہ تحجد گزار عورت بناتا یہ ذمہ داری مجھ سے لو نماز پڑھوا کر تو دیکھو کہ چہرے میں رونق کیسے آتی نور کیسے آتا ہے وہ تو نہیں ہے اور یہ اسلام مسلمان دشمن کے سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ گجرات میں فلاں پارٹی کو جیت کیوں دے رہا ہے فلاں فرقہ پرس پارٹی آگے کیوں پڑ رہی ہے راستہ تم نے دے دیا نماز چھوڑ کر نبی کی غلامی کے توق کو نکال کر مسواک کی توہین داڑھی کی توہین کیا اسرائیلی کتے کریں گے کیا یہودی کتے کریں گے کیا عیسائی کتے کریں گے کیا پرست کتے کریں گے آج کا نوجوان داڑھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیشاب کی نالی میں نہیں ڈال رہا ہے ستر ستر سال کا بوڑھا جو اپنی بوڑھی عورت کے لائق نہیں جس کی قوت مردان جی جواب دے چکی ہے جڑے کی اور جس کا کفن بازار میں آ چکا اور جس کے پیر قبر میں لٹک چکے وہ حرام زیادہ بھی داڑھی مڈاتا ہے اب اسے کون سا عشق کرنا ہے کون سا رنڈی کھانا جانا ہے پھر اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی نصرت آئے گی نوجوان سے لے کر بوڑھا تک زنا کرنا چاہتا ہے اگر شرمگا کی زنا کی طاقت نہیں ویاگرا نہیں کھا سکتا حکیم کا حلوہ نہیں کھا سکتا تو کم سے کم داڑھی مڈا کر آنکھوں کا زنا کرنا چاہتا ہے زبان کا زنا کرنا چاہتا ہے دل کا زنا کرنا چاہتا ہے دماغ کا زنا کرنا چاہتا ہے میرا میرے باپ کا قول نہیں سرور کو نہیں آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا جنا ہوا نظر آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے داڑھی مڈا مڈا کر بڈھا مسجد کے باہر بغل میں بیٹھ کر اپنے پیشاب کی جگہ زمین پر لگا کر آنے جانے والی عورتوں کو زنا کی نظریں نہیں رہا کیا دل میں اس کی ایک تمنا حوث نہیں کہ یہ میرے بغل میں آ جائے میرے بسترے میں آ جائے میں مباشرت کروں یہ دل کا زنا نہیں یہ دماغ کا زنا نہیں پھر اللہ کی مدد کیوں آئے گی اللہ کی نصرت کیوں آئے گی گندے پیالے کے اندر بیت الخلا کے لوٹے کے اندر اگر آپ کا بچہ دودھ لینے چلا جائے آپ کا بچہ گھر میں پکا ہوا سالن اس بیت الخلا کے لوٹے میں ڈال دے تو باپ پٹائی کرتی ہے اور باپ پٹائی کرتا ہے ارے نالا یہ بیت الخلا کا لوٹا ہے اور تو یہودیت کا لوٹا بن کر عیسائیت کا لوٹا بن کر زانیوں کا لوٹا بن کر چوروں کا لوٹا بن کر حرامیوں کا لوٹا بن کر دل کے اندر کفر کا داغ رکھ کر شرک کا داغ رکھ کر زنا کے اثرات رکھ کر اور تو کہتا ہے کہ مجھے بدر والی مدد چاہیے بدر اصحاب بدر کا پاخانہ بھی مل جاتا تو کامیاب ہو جاتا اصحاب احد کا پیشاب بھی اگر تجھے مل جاتا تو کامیاب ہو جاتا کس منہ سے تو کہہ رہا ہے کس منہ سے تو کہہ رہا ہے متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی ہماری مائیں اور بہنیں یہاں پر الحمدللہ کثیر تعداد پنکھا چلائیے کثیر تعداد کے اندر تشریف لائی ہوئی ہے میری ماں تجھے کیا ہو گیا میری امت کی بیٹی تجھے کیا ہو گیا کیوں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھرانے کو چھوڑ کر حضرت بی بی زینب کے گھرانے کو چھوڑ کر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے حرم سرائے کو چھوڑ کر جنتی ہوروں کے نمونوں کو چھوڑ کر تجھے زانیات کے کپڑے پسند آ گئے تجھے رنڈیوں کے کپڑے پسند آ گئے تجھے شرم گاہ اچھالنے والوں کے کپڑے پسند آ گئے میری ماں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم وہ نوجوان جو داڑھی مڈا مڈا کر ہجڑوں کی صورت بنا رہا ہے وہ بڈا جس کے پیر قبر میں پڑ چکے ہیں بازار میں کفن آ چکا ہے اب بھی دل کے اندر زنا کی امنگیں جوش لے رہی ہیں وہ کان کھول کر سن لے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرو من احبا داڑھی رکھے گا داڑھی والوں کے ساتھ تیرا حشر ہوگا نماز پڑھے گا نمازیوں کے ساتھ تیرا حشر ہوگا حدیثیں سنے گا محدثین کے ساتھ تیرا حشر ہوگا قرآن کی تفسیر سنے گا مفسرین کے ساتھ تیرا حشر ہوگا اولیاء سے محبت کرے گا اولیاء کرام کے ساتھ تیرا حشر ہوگا اور لکھ کر رکھ لے داڑھی مڈے اور لکھ کر رکھ لے فلموں میں کے زانیوں کو دل بنانے والے اور لکھ کر رکھ لے میری امت کی ماں میری امت کی بیٹی میری امت کی بہن رنڈیوں کے کپڑے اپنانے والے میری اما یہ عیسائی یہ اسلام مسلمان دشمن تیرے دوست نہیں ہو سکتے تیرے دشمن ہیں سور تیرے پیٹ کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں آج ناخنوں کو جو پالش لگائی جاتی ہے کتنی عورتیں اپنے مردوں کے سامنے ایسا رہیں گی گویا ایک کام والی بائی رہتی ہے خادمہ رہتی ہے ایک کھیت کی ملازمہ عورت رہتی ہے اور یہی عورت جب شادی بیاہ میں جائے یہی عورت جب بازاروں کے اندر جائے یہی عورت جب غیروں کے سامنے جائے کیا اس کا بننا کیا اس کا سورنا کیا اس کے ناز اور کیا اس کے نخرے اور حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہاتھ کے اندر ناخونوں میں جو نیل پالش لگائی جاتی ہے ہوٹوں پر جو لپسٹک لگائی جاتی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بکرے کو کیوں حلال کیا مرغی کو کیوں حلال کیا دمے کو کیوں حلال کیا گائے بیل کو کیوں حلال کیا بھینس اور کٹرے کو کیوں حلال کیا اور سور کو کیوں حرام کیا ایک تو یہ کہ وہ نجیس لائن ہے اور دوسرا آپ اپنے ہاتھ کے اندر بکرے کی چربی رکھیے گا مرغی کی چربی رکھیے گا دمبے کی چربی جتنے حلال جانور ان کی چربی رکھیے اللہ نے انسان کے جسم میں وہ حرارت دیا ہے وہ ٹمپریچر دیا ہے کہ اس گرمی سے وہ چربی پگھل جاتی ہے انسان جب حلال جانور کا گوشت کھاتا ہے زبا کر کر حلال طریقے سے جسم کی گرمی اس کو کھلا دیتی ہے لیکن اسلام مسلمان دشمنوں نے کہا ہاتھ کے اندر انگوٹھیوں پر ہاتھ کے ان جو ہے ناخنوں پر جو نیل پالش لگائی جاتی ہے اگر بکرے کی چربی ملائی جائے اگر مرغی کی چربی ملائی جائے حلال جانور کی چربی ملائی جائے تو انسان کے جسم کے ٹیمپریچر اور گرمی سے وہ چربی پگھل کر وہ لالی نکل جاتی ہے وہ نیل پالش نکل جاتی ہے تو انہوں نے ریسرچ کیا تحقیق کیا اللہ کے نبی نے شریعت متحرہ نے سور کو کیوں حرام قرار دیا جب اس چربی کو لیا تو وہ چربی اتنی ٹھوس ہوتی ہے کہ انسان اگر اپنے جسم پر اپنے ہتھیلی پر رکھتا ہے انسان کی گرمی اس کو پگھلا نہیں سکتی تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی نیل پالش کے اندر سور کی چربی کو ملایا ہوٹوں کی پالش کے اندر سور کی چربی کو ملایا کاسمیٹک کے سامانوں کے اندر سور کی چربی کو ملایا تاکہ انسان کی گرمی پگھلا کر وہ جو ہے پلاسٹر کی طرح نقلی سیمنٹ کے گر نہ جائے چنانچہ ایک مسلمان عورت زینب نام ہے ایک مسلمان عورت ادیجا نام ہے ایک مسلمان مسلمان عورت فاطمہ نام ہے میری ماں میں یہ تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ تو نے جب حرم سرا کی عورتوں کو چھوڑا نبی کے گھرانے کی عورتوں کو چھوڑا اولیاء کے گھرانے کی عورتوں کو چھوڑا محدثین اور مفسرین کے گھرانوں کی عورتوں کو چھوڑا تو ان عورتوں نے اور ان رنڈیوں نے تجھے کہیں کا نہیں رکھا تیرے پیٹ کے اندر بچہ پلتا ہے تیری آرزو یہ ہوتی ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو اس کا نام فاطمہ رکھا جائے اور اگر لڑکا پیدا ہو اس کا نام محمد رکھا جائے یقیناً محمد نام کے بچے کے اندر اوساف حمیدہ پیدا ہوں گے فاطمہ نام کی بچی کے اندر حیا کے جوہر پیدا ہوں گے نام کا اثر نام جس کا رکھا جاتا ہے اس پر پڑتا ہے لیکن ان ظالموں نے کہا اے امت مسلمہ کی ماں اے امت محمدیہ کی بیٹی تیری کوک کے اندر جو بچہ پل رہا ہے تو نے ارادہ کیا احمد نام رکھیں گے محمد نام رکھیں گے لڑکی پیدا ہوئی عائشہ نام رکھیں گے سمیہ نام رکھیں گے ہاتھوں کے اندر نیل پالش لگوا دی اور لپسٹک لگوا دی ہوٹوں پر ایک شادی بیاہ کے موقع پر گرم گرم کھانا روٹی اور سالن جب اس نیل پالش کو لگتا ہے اس لپسٹک کو لگتا ہے وہ سور کی چربی اس گرمی سے پگھلتی ہے اور کھانے کے نیوالوں کے ساتھ پیٹ کے اندر جاتی ہے اسلام مسلمان دشمنوں نے کہا محمد بعد میں پیدا ہوگا احمد نام کا بچہ بعد میں پیدا ہوگا فاطمہ نام کی بچی بعد میں پیدا ہوگی زہرا فتحجہ نام کی بچی بعد میں پیدا ہوگی اے امت مسلمہ نبی کی غلامی کے طاق کو نکالو گے شریعت سے ہٹو گے تمہاری ماؤں کے کوکھ کے اندر ہم سور کی چربی تمہیں کھلائیں گے اور کھلا رہے ہیں اور یاد رکھیے گا عورت اگر اس حالت کے اندر مر جاتی ہے نیل پالش لگی ہوئی ہے اور ہوٹوں پر موت کب آ سکتی ہے کس کو کیا پتا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سلام پھیرتا ہوں تو مجھے دوسرے سلام کی ضمانت نہیں گارنٹی نہیں ممکن ہے دونوں سلاموں کے درمیان ملک الموت آ جائے میرے پاس ایک مرتبہ آپ نے استنجا مبارک فرمایا صحابی نے سلام کیا تیمم کر کر آپ نے سلام کا جواب دیا صحابی نے کہا پانی قریب تھا پانی تک پہنچ سکتے تھے وضو کر سکتے تھے آپ نے تیمم کیوں کیا سرور آخائے دو عالم جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی یقین نہیں تھا کہ میں پانی تک پہنچوں اور پہنچنے سے پہلے کہیں ملک الموت میرے پاس نہ آ جائے آخا کو تو یقین نہیں اور تجھے یقین ہے کہ داڑھی رکھے گا تب مرے گا نمازی بنے گا تب مرے گا سود سے توبہ کرے گا تب مرے گا غیروں کی دبائی ہوئی زمین غیروں کو دے گا صاحب حق کو دے گا تب مرے گا اس داڑھی مڑی ہوئی حالت کے اندر موت آ جائے اے نوجوان اے بوڑھے اے ہوں کی شکل بنانے والے پوچھ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں قبر میں جب یہ سوال کیا جائے گا من رجل بو صفی کم کون آدمی تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجے گئے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم اتنے قریب اور اتنے شفیق اور اتنے مہربان کہ قبر میں آ کر چہرہ دکھاتے ہیں میرے امتی میرے غلام میری سنتوں پر چلنے والے کیوں تو گھبرا رہا ہے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کہہ دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن لیکن جو بے پردگی کی حالت میں عورت مری ہوئی ہوتی ہے نیل پالش کی حالت کے اندر لپسٹک لگائی ہوئی حالت کے اندر جنابت کی حالت کے اندر اور بے نمازی کی حالت کے اندر اور جو نوجوان داڑھی مڈی حالت کے اندر اور غیروں کے تہذیب اور غیروں کا کلچر اور یہود و نصارہ اور فلم میں کام کرنے والوں کے لباس کے اندر بڑا ہوگا اے کمیرے تیرے قبر کے اندر آقا نہیں آ سکتے اس لیے کہ آقا کے دور حیات کے اندر ایک عیسائی بادشاہ اپنے امباسیڈر کو اپنے نمائندے کو اپنے کارندے کو آقا کے پاس بھیجا تھا بات کرنے کے لیے آقا نے جب پہلی مرتبہ اس کے چہرے کو دیکھا کہ اس کے چہرے سے سنت غائب تھی آقا نے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کو کہو کہ مرد حضرات کو بھیجے میں بغیر داڑھی والوں سے منہ نہیں لگاتا جب دنیا میں ایک عیسائی نمائندہ بغیر داڑھی کا تھا آقا دیکھنا گوارا نہیں کیا آقا کی امت میں پیدا ہو کر آقا کے غلاموں میں پیدا ہو کر یہود و نسارا کا چہرہ بش کا چہرہ ٹونی بلیر کا چہرہ زانی کا چہرہ کتا کھانے والے کا چہرہ سور کھانے والے کا چہرہ بدکاری کرنے والوں کا چہرہ بنائے گا تو آقا تیری قبر میں آ کر تجھے کہیں گے میدان محشر کے اندر میری ماں میری بہن میری امت کی بیٹی تیرا شوہر تیرا ساتھ نہیں دے گا تیری اولاد تیری ساتھ نہیں دے گی تیرا زیور تیرا ساتھ نہیں دے گا تیرے قیمتی کپڑے تجھے ساتھ نہیں دیں گے میری ماں کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھ رکھا ہے یا یوہل انسان ماں کا کریم میری ماں آج تک تو نے دیکھا کہ کسی بیوی کے ساتھ اس کے خامین کو دفن کر دیا گیا ہو اس کے خامین کے ساتھ اس کی بیوی کو دفن کر دیا گیا ہو بھائی کے ساتھ بہن کو دفن کر دیا گیا ہو بہن کے ساتھ بھائی کو دفن کر دیا گیا ہو میری ماں موت کے بعد کفن کی گھاٹ کے ساتھ اللہ تبارک تالا خون کے رشتوں کو ختم کر دیتا ہے تیرے پیٹ کو دبا دبا کر غسالن عورت تیرے کھائے ہوئے ناشتے کو پیشاب پاخانے کی جگہ سے نکلوا دے گی میری ماں تیرے منہ سے الٹیاں کروا دے گی اور یہ بتا دے گی دنیا والوں کو کہ دنیا کا کھانا خبر میں نہیں جا سکتا دوپہر کا کھایا ہوا شام سے پہلے اگر غسالن عورت غسل دے رات کا کھایا ہوا اگر فجر سے پہلے غسل دے ناشتے کا کھایا ہوا اگر زور سے پہلے غسل دے پوچھنا کسی غسالن عورت کو کہ پیٹ کیوں دباتی ہے پیٹ کو کیوں مسئلہ جاتا ہے تاکہ دنیا کا کوئی نوالا اس نوالے کے ساتھ وہ عورت پیٹ قبر کے پیٹ کے اندر نہ جائے علماء نے فقہ نے کتابوں میں لکھا کہ انگوٹھی اگر کس کر خون انگلیوں کے اندر دھس گئی ہے نہیں نکلتی انگلی کو کاٹ کر گوشت کے ٹکڑے کو کاٹ کر اس انگوٹھی کو نکالا جائے گا لیکن اس انگوٹھی کے ساتھ اس عورت کو قبر میں دفن نہیں کیا جائے گا میری ماں تیرا زیور تیرے قبر میں نہیں آئے گا تیرے کپڑے لتے تیرے قبر میں نہیں آئیں گے تیرا بینک بیلنس نوجوان تیری قبر میں نہیں آئے گا قیامت کے دن جب سورج ایک میزے کے برابر سروں کے اوپر ہوگا اور اللہ کے عرض کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا حوض کوثر کے جام کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں ہوگا میری ماں کان کھول کر سن لے اگر بے نمازی کی حالت میں تیری زندگی گزری بے پردگی کی حالت میں تیری زندگی گزری نیل پالش لگ کر تیری موت آ گئی لپسٹک لگ کر تیری موت آ گئی یہ کیوں میں بار بار کہہ رہا ہوں اس لیے انسان جب زندہ رہتا ہے انسان کے جسم میں حرارت ہوتی ہے انسان مر جاتا ہے مائنس ڈگری ہو جاتا ہے اس کی حرارت جسم سے نکل جاتی ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بہت لمبا سجدہ کیا کرتے تھے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے قدم اتھر کو الٹا ہاتھ رکھ کر چھوتی کہ کہیں آپ کا وصال مبارک تو نہیں ہو گیا اتنا لمبا سجدہ فرما رہے لیکن جب میں دیکھتی کہ آپ کے جسم اتھر میں آپ کے قدم مبارک میں گرمی ہے تو انسان زندہ رہتا ہے تو گرم ہی رہتی ہے اور مرتا ہے ٹھنڈک آ جاتی ہے برف جیسی برودت اور سردی اس کے اندر آ جاتی ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب جسم میں سردی آ جاتی ہے نیل پالش کی حالت میں لپسٹک کی حالت میں وہ عورت اگر مر چکی ہو سات سمندر کے پانی سے اس کو غسل دیا جائے وہ نیل پالش نہیں نکلتی اس لیے کہ مائنس ٹمپریچر کی وجہ سے برودت کی وجہ سے ٹھنڈک کی وجہ سے وہ لالی جم جاتی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں نکال سکتی اور جب نہیں نکلے گی علماء نے فکہ نے کتابوں میں لکھا ہے سوئی کے ناکے کے برابر جسم کے کسی حصے پر پانی نہیں پہنچے گا اس عورت کا اس مرد کا غسل نہیں ہو سکتا جب اس کا آخری غسل نہیں ہوگا یہ عذاب قبر سے کیسے بچے گی اس کا آخری غسل نہیں ہوگا نبی کے شفاعت کا پروانہ کیسے لے گی اس کا آخری غسل نہیں ہوگا سور کی چربی کے ساتھ نجیس جانور کے نجاست کے ساتھ کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرے گی اور حیض کوسر کے اندر یہ داڑھی منڈا جائے جائے گا اور بے نمازی جائے گا علماء کا دشمن جائے گا مدارس کا دشمن جائے گا غیروں کی نقالی کرنے والا قوم کا سودا کرنے والا ایمان کا ضمیر کا سودا کرنے والا الیکشن ہمارے سروں پر ہے یہاں شعر و شاعری کر کر ہم آگ لگا دیں گے کہنا آسان ہے ذرا تحج تو اٹھ کر تو بتا گجرات کو آگ لگا دیں گے قاتل کو سولی پر چڑھا دیں گے دو رکعت پڑھ کر دکھا ہمیں سولی کی ضرورت نہیں ہمیں آئٹم بم کی ضرورت نہیں ہمیں گولہ بارود کی ضرورت نہیں یہ دو ہاتھ اللہ کے عرش کی طرف اٹھیں گے خدا بند خدوس کی عزت و جلالت کی قسم یہ ہاتھ گرنے سے پہلے خدا ظالم کو تباہ برباد کر کے رکھ گا یہ کوئی ڈائلاگ کی بات نہیں یہ دعا کا ہتھیار ہمارے پاس ہے وضو کا ہتھیار ہمارے پاس ہے دل کی آہوں کا ہتھیار ہمارے پاس ہے ہمارے پاس سلاد الحاجت ہے ہمارے پاس سجدہ ہے ہمارے پاس توبہ کے آنسو ہے ہمارے پاس ظلم اور تشدد کے پچھلے کے بعد مظلومیت کی آہیں ہیں جس کو حدیث پاک کے اندر کہا گیا کہ مظلوم کی آ اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے عالمگیر رحمت اللہ علیہ ملا جیون ان کے استاد تھے من جملہ اساتذہ میں بڑے بزرگ گزرے ہیں بڑے اللہ والے گزرے ہیں اب آدمی حجام کی دکان رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نماز کی فرصت نہیں اور عالمگیر ایک تھا جو بادشاہ رہ کر ہندوستان پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش برما رنگون اتنے بڑے علاقے کا بادشاہ اور پوری زندگی میں تحجد اس کی نہیں چھوٹی حرام خور فٹ پاتھ پر چڈیوں کا باڑیوں کا بیپار کرتا ہے ٹھیلے کے اندر کیلے کا ویپار کہتا کرتا ہے اور کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا مکاری کے بغیر ایاری کے بغیر ہم جی نہیں سکتے اتنے بڑے علاقے کا بادشاہ اس کی بیوی ٹوپیاں بنا کرتی تھی قرآن لکھا کرتا تھا ان کو بیچ کر گھر کا گزارا ہوتا تھا کرنا چاہے کے گھر کے اندر حضرت بی بی آسیہ جنت کے منظر کو دیکھ سکتی ہے اور نہ کرنا چاہے آج کا فقیر بھیک منگا اللہ تعالیٰ پر حجت قائم کر سکتا ہے اور کوئی عذر پیش کر سکتا ہے بہرحال شاہجہاں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے آئے ریشم کا کپڑا پہن کر آئے ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا عورتوں کے لیے ریشم حلال ہے مردوں کے لیے حرام سونا اور چاندی عورتوں کے لیے حلال اور مردوں کے لیے حرام کچھ نوجوان من چلے لچے لفنگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ کے اندر کڑا ہے اور گلے کے اندر زنجیر ہے ہمارے علماء پریشان ہونے کی بات نہیں یہ جہنمی کتے ہیں قیامت کے دن جب پسینے میں شرابور ہوں گے تو فرشتے جب پکڑیں گے پچک کر نکل جائیں گے پسل کر نکل جائیں گے تو جس گلے کے کتے میں پٹا ہوتا ہے اس کو گرفتار کرنا پکڑنا آسان ہوتا ہے یہ وہ جہنمی کتے ہیں جو نبی کے فرمان کے خلاف سنت کے خلاف ہجڑوں والی زندگی گزار رہے ہیں داڑھی مڈا کر کوئی عورت تو نہیں ہو سکتا اس کا بچہ بھوکا ہو جائے اور اس سے یوں کہے کہ بھئی تیری ماں بیت الخلا گئی ہوئی ہے غسل خانہ گئی ہوئی ہے تو تو داڑھی منڈا ہے ذرا بچے کو دودھ پلا دے وہ تو نہیں پلا سکے گا ذرا بچہ پیدا کر دے تیری بیوی تو لڑکیاں لڑکیاں پیدا کر رہی ہے ایک لڑکا تو بھی پیدا کر دے وہ تو نہیں کر سکتا جب ادھر کا بھی نہیں ہوا ادھر کا بھی نہیں ہوا تو بیچ کا کیا ہوا ہجڑا نہ ہوا وہ مخنص اس کے احکامات فقہ کی کتابوں کے اندر علماء نے لکھے ہوئے ہیں اس کا کوئی قصور نہیں اللہ نے اس کو مخنص بنایا یہ اس سے بدتر ہے اللہ نے اس کو مرد بنایا اور اس طرح لے کر یہ سفن صفا بن کر ہجڑا بن گیا قیامت کے دن میرے بھائی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائے گا اور کہے گا اے آقا آپ نے تائف والوں کو معاف کر دیا مکے والوں کو معاف کر دیا ظالموں کو معاف کر دیا اے آقا ایک گھن پانی دے دیجئے شفاعت کا پروانہ دے دیجئے کلام پاک کا انیسواں پارہ سورہ فرخان میرا میرے باپ کا قول نہیں قاسم نانوتوی کا ملفوظ نہیں اشرف علی تھانوی کا ملفوظ نہیں کہ تم دیوبندی بریلوی کے جھگڑے میں اس کو ٹھکرا دو اللہ کا کلام ہے جس کی ایک حرکت کا انکار کرو گے کے ایک زبر زیر کا انکار کرو گے بیویاں حرام ہو جائیں گی اور حرام کے پلڈے اور کتے سور پیدا ہوں گے تمہارے گھر میں کلام پاک کا کوئی تحریف کرے گا بہرحال میں اس واقعے کو مکمل کروں گا پھر آؤں گا ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے شاہ جہاں کو کہا شاہ جہاں یہ زیب نہیں دیتا یہ ریشم کا لباس صرف عورتوں کے لیے ہے زیب و زینت کرنا عورتوں کا حق ہے مرد مہندی نہیں لگا سکتا داڑھی کو لگانا سنت ہے سر کے بالوں کو لگانا سنت ہے مرد کے ہاتھ اگر رنگے جا سکتے ہیں تو شہادت کے لہو سے رنگے جائیں گے مرد کا جسم اگر رنگا جائے گا خون شہادت سے رنگا جائے گا ولا لمن في سبيل اللہ اموات یہ ہجڑوں والے رنگوں سے رنگنا یہ امت مسلمہ کی شان نہیں ملا جیون حق و عالم تھے حق پرس عالم تھے انہوں نے جمعہ کے مجمع میں شاہ جہاں کو للکار دیا اور کہا کہ شاہ جہاں صاحب بادشاہ صاحب یہ کیا تم نے عورتوں کا لباس پہن رکھا ہے بادشاہ کو غصہ آیا اور بادشاہ اپنی سواری میں جمعہ پڑا کر بہت تیز رفتار سے چلا گیا اور حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو ملا جیون کے شاگرد تھے وہ دوڑے ہوئے اپنے استاذ کے پاس گئے کہ بادشاہوں کا مزاج پتا نہیں کہ جب موڈ میں آتے ہیں جاگیروں سے انعامات سے نوازتے ہیں اور جب ان کا موڈ خراب ہوتا ہے یہ سولیوں پر لٹکا دیتے ہیں خدا جانے میرے استاد کے ساتھ کیا یہ معاملہ کریں گے میرے استاد کے ساتھ کیا حشر کریں گے عالمگیر رحمت اللہ علیہ بغیر چپل کے ننگے پیر دوڑ کر اپنے استاد کی خبر لینے کے لیے گئے اور ملا جیون رحمت رحمت اللہ علیہ سے کہا اے ملا جیون میرے استاد محترم آپ نے شاہ جہاں کی شان کے اندر گستاخی کر دی آپ صرف یہ کہیے کہ مسئلہ برحق تھا لیکن عوام کے سامنے مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب غلطی عوام کے سامنے ہوئی برملا ہوئی تو اس کا تدارک بھی وہی ہونا چاہیے تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا آپ نہیں جانتے بادشاہوں کا مزاج کیا ہوتا ہے وہ لشکر کشی کر دیں گے وہ ملٹری کو حکم دے دیں گے وہ فوج کو حکم دے دیں گے خدا نہ کرے کہ شاہ جہاں فوج کو حکم دے چکے ہو ملٹری کو حکم دے چکے ہو لشکر کشی کا آپ کے پاس کیا ہتھیار ہے آپ کے پاس کیا اوزار ہے کیسے ملٹری کا مقابلہ کریں گے قربان جائے ایمان تو لاؤ ایمان تو لاؤ روپیوں پر ایمان بینک بیلنس پر ایمان L I C insurance policy پر ایمان سود کے کاروبار پر ایمان وہ سود کہ جس کا ادنا گنا ماں سے چھتیس مرتبہ تھرٹی سکس ٹائم چھتیس مرتبہ منہ کالا کرنے کے برابر ہے میں اگر یا یہ کہوں ہے کوئی مجمے میں جو کلال اپنی ماں کے کپڑے اتارے مادر ذات برہنا کرے اور وہ کام کرے جو کتا کتیا کے ساتھ کرتا ہے سور سورنی کے ساتھ کرتا ہے آپ جوتا نکال لیں گے آپ چپل نکال لیں گے اور کہیں گے ڈنڈا نکال کر مولانا صاحب ہٹ میں رہیے گا سیرت کا بیان کیجئے اصلاح معاشرہ کا یہ ماں ہے ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے بارے میں کوئی گستاخی کرو گے خیریت کے ساتھ واپس نہیں ہو سکتے لیکن میں کیا کروں میں کیا کروں میرے باپ دادا کا میرے اساتذہ کا میرے مشائق کا اور میرے بڑوں کا قول نہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سود کے اندر ملوث ہوگا سود کی گواہی دے گا سود کے لیے جگہ دے گا سود کا وٹنس بنے گا سود کا گواہ بنے گا سود لے گا سود دے گا اس کا ادنا گنا یہ ہے کہ ماں کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے جوتوں تک اس کو مادر زاد برہنا کیا جائے اور اس سے وہ کام کیا جائے جو مجنو لیلا کے ساتھ کرتا ہے کتا کتیا کے ساتھ سور سورنی کے ساتھ بلکہ علماء نے لکھا ہے جانور بھی اپنی ماں کی بدکاری نہیں کرتے حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک انسان اونٹوں کا پالنے والا ایک ماں اور بچے کو پرورش کی اور بچہ جیسے ہی پیدا ہوا اس کو الگ کر دیا نہ ماں کے باغوش میں رکھا اونٹ کی اونٹنی کے نہ اس کا دودھ پلایا نہ اس کا سایہ دیا جب وہ بالغ ہو گیا اور مباشرت کرنے کے لائق بنا تو بیٹے کو ماں کے قریب لے کر آیا تو ایسے ایسے گویا دو مخالف چیزوں کو دن رات کو جمع کیا جا رہا ہو جنت و دوزک کو جمع کیا جا رہا ہو سفید و سیاہ کو جمع کیا جا رہا ہو بڑی قوت کے ساتھ دوڑ لگایا اس کو بھی ضد تھی بار بار اس کو لے کر آتا اور ماں کے قریب لا کر اس کے پیر اس کے اوپر ڈالتا اس کا منہ سے لگاتا تاکہ ان دونوں کے اندر انسیت پیدا ہو اور غربت ہو جائے اور تعلقات قائم ہو جائے علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جب تیسری مرتبہ اس نے کوشش کی تو اس انسان کی کھوپڑی کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا وہ کہ کہا حرامی اپنی ماں کے ساتھ میں مکالا نہیں کر سکتا مالک کو مار سکتا ہو اور یہ انسان ان انسان علی ربی لکنون کتنا گیا گزرا ہے کہ سوت کھا کر اپنے ماں کے ساتھ چھتیس پر تباہ کرنے والا ہے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر میں یہ کہوں گا حدیث کے اندر تو یہ نہیں کہ ماں کی عمر چھتیس سال ہو ماں کی عمر چالیس سال ہو ماں کی عمر ساٹھ سال ہو ماں نانی بن چکی ہو ماں دادی بن چکی ہو یا ماں ماں ہو حدیث کے اندر اس کے الفاظ میں نہیں میں یہ کہوں گا ایک قدم آگے بڑھ کر کہ اگر ماں قبر کے اندر گئی ہوئی ہو یہ حرام زیادہ رات کے دو بجے ڈھائی بجے کلاڑا لے کر اور زمین کھودنے کا آلہ لے کر وہ رات کے ڈھائی بجے قبرستان کے اندر جائے قبر کے واچ مین اور قبرستان کے نگہبان بان سے پوچھے کہ میری ماں کی مزار کون سی ہے اور پھر ماں کی مزار کو کھولے اور کفن کو پھاڑے اور اس کے ساتھ منہ کالا کرے اور پھر یوں کہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ماں کے منہ کالا کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد یہ کا مال کھانے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ابھی الیکشن سر پر ہے دیکھ لینا یہاں بیٹھ کر کہہ رہے نا ہم موزی کو نہیں چھوڑیں گے فلاں کو نہیں چھوڑیں گے سو سو روپے کے اندر ووٹ نہیں ڈالیں گے یہ قوم یہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی امت بابری مسجد کے قاتلوں کو اور ان حرام زادوں کو جو گجرات کی زمین کے اندر ایک رات کے اندر ساڑھے تین سو مساجد اور اداروں کو آگ کے حوالے کر دیا ان ظالموں کو قاتلوں کو جنہوں نے ایک حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کر کر اس حمل کو ہوا میں اڑا کر ترشول کے اندر چبا کر اس ماں کے سامنے اس حمل کو آگ کے حوالے کیا ان ظالموں کو جو آسام کی سرزمین کے اندر ایک ماں کے گوشت سے سیوے سے دودھ پیتے بچے کو چھین کر کھولتی ہوئی کڑائی جس کے اندر تیل کھول رہا تھا ماں کے آنکھیں کھول کر اس بچے کو اس کڑائی کے حوالے کیا گیا ابھی دیکھ لینا سو سو روپے کے اندر کتنے لوگ اپنے ایمان کا سودا کریں گے پچاس پچاس روپے کے اندر ذرا ذرا سے لالچ کے اندر ایک غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے صحابہ تھے کہ عیسائی بادشاہ نے کہا حکومت ففٹی ففٹی ملکائیں ففٹی ففٹی شہزادیاں ففٹی ففٹی آدھے تم لے لو آدھے ہم لے لیں گے رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کیا میں اتنا گر چکا ہوں کہ ایک عیسائی کتا مجھے لالچ دے رہا ہے اور سو روپے کے اندر ووٹ کا سودا ایمان کا سودا اور کہو بابری مسجد آباد کیوں نہیں ہوتی گجرات کے قاتلوں سے انتخاب کیوں نہیں لیا جاتا مظفر نگر کے قاتلوں سے انتخاب کیوں نہیں لیا جاتا کشمیر کے ظالموں پر اللہ تعالیٰ شکنجا کیوں نہیں کستا سب کرو تمہارے لیے سب راہیں آسان ہے مسلمانوں مسلمانوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے پاس دعا کا ہتھیار دیا ہے ہمیں جو بے وقوف قوم جانوروں کا پیشاب پینے والی قوم اس کو عقل کتنی ہوگی جو ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے ہمیں بم بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ودیش کے اندر جا کر ٹریننگ لینے کی ضرورت نہیں ہے اے کے فورٹی سیون کی ضرورت نہیں ہے ہمیں گولہ بارود اور آر ڈی ایس رکھنے کی ہمارا گولا بارود ہماری بدوا ہے ہمارا گولا بارود ہمارا سجدہ ہے ہمارا گولا بارود ہمارے کلام پاک کی تلاوت ہے ہمارا آئٹم بام ہمارا سجدہ ہے ہماری سلاۃ الحاجت ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جب دوسرے دن عیسائیوں کا لشکر رومیوں کا لشکر جب بیت المقدس پر حملہ کرنے والا تھا بڑے پریشان ہو گئے اے رب کریم ایک مٹھی بھر تعداد کے ساتھ یہ لاکھوں حرامیوں کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے رات بھر روتے رہے فجر کی نماز ہوئی اشراق پڑھ کر جب جانے لگے حاطف غیبی نے آواز لگائی ایک فرشتے نے ندا لگائی اے سلطان صلاح الدین ایوبی مبارک ہو تم پر حملہ کرنے والا لشکر بیت المقدس پر حملہ کرنے والا لشکر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے سمندر میں ڈبا دیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ آخر ان کے پاس تو جدید ہتھیارات تھے وہ پل بنا کر آ سکتے تھے وہ پھلا کر کرا سکتے تھے حاطف غیبی نے ندا لگائی اے سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا کے سمندر میں نہیں بلکہ رات کے اندر مسلح پر اللہ کے دربار میں رو رو کر آنکھ سے آنسو کے جو قطرے نکالے اس سمندر میں خدا بندے قدوس کے دشمن کو نیست و نابود کر دیا ہمارے پاس ہتھیار نہیں آنسو کے قطرے ہیں ملا جیون کا وضو کا لوٹا ہے مسلمانوں ایمان کو پہچانو قرآن کو پہچانو سنت کی طاقت کو پہچانو کیا ہے کیا ہے فرعون کی طاقت کیا ہے حامان کی طاقت کیا ہے شداد کی طاقت کیا ہے یورپ کی طاقت کیا ہے برطانیہ کی طاقت کیا ہے سائنس کی طاقت کیا ہے ٹیکنالوجی کی طاقت ارے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میرا سینہ پھاڑ کر میرے دل کی بات سمجھ سکتے ہو تو سمجھو اللہ کی قسم اللہ کی قسم مکڑی کے جالے کی برابر بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے سپر پاور صرف اللہ ہے سپر پاور صرف قرآن ہے سپر پاور صرف میرا نبی ہے اور میری نبی کی سنت ہے مسل الدین تخدو مندون اللہ اولیا یعلمون میرے اللہ کے قرآن نے کہا کہ غیر اللہ کے پجاری ان کی طاقت ان کی قوت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مکڑی کے جالے کے برابر ہے ان کو ماس کی ضرورت نہیں ان کو موبس کی ضرورت نہیں ان کو آزمین بائی کی جو ہے لشکری کی ضرورت نہیں ان کو خالد ابن ولید کی ضرورت نہیں ان کو ٹیپو سلطان کی ضرورت نہیں ان ان کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت نہیں ان کو مجاہدوں غازیوں کی ضرورت نہیں امت کا بچہ رینگنے والا اللہ اللہ کر کر پیشاب کرے گا خدا ان کی طاقت کو توڑ کر رکھ دے گا کیا سمجھتے ہیں آپ حضرت موسا علیہ صلاحت وسلام اللہ سے بات کرنے والے تھے کلیم اللہ تھے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہا ناز و نقرے میں اے اللہ میں کلیم ہوں اور صاحب تورات ہوں پیغمبر ہوں مجھے کچھ کوئی خصوصی کلمہ دیجیے گا اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ لے لو علیہ السلام نے کہا یہ تو سب پڑھتے ہیں نمازی بے نمازی حاجی پاجی زکات دینے والے زکات خور داڑھی مڑے داڑھی رکھنے والے یہ تو سب پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسا میری عزت و جلالت کی قسم اس کلمے کو معمولی نہ سمجھو ترازو کے ایک پلڑے میں اس کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری مخلوق کو رکھ دیا جائے تب بھی یہ کلیمے طیبہ بھاری ہو جائے گا ایسا کلمہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں ہم جب پیدا ہوئے نا ہمارے کان کے اندر گیتا کے بول نہیں ڈالے گئے مہا بھارت کے بول نہیں ڈالے گئے ہمارے کام کے اندر کہا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے نہ طاقت بڑی نہ قوت بڑی نہ سلطنت بڑی نہ روپیہ بڑا نہ پیسہ بڑا نہ وائٹ ہاؤس بڑا نہ بلیک ہاؤس بڑا وسمود الدین جاب جاپ و سقرہ بلواد وہ پھر او نزلہ احتاد اللہدین تغف البلاد تو فی الفساد تمہاری طاقت کیا ہے گردے میں کٹی کے اندر پتھری پیدا ہو گئی بلڈ کینسر پیدا ہو گیا دماغی بخار پیدا ہو گیا اور کر رہے ہیں وہ سمود الدین جاب سخر بلواد پہاڑوں کو تراش کر یہ گھر بنایا کرتے تھے وہ فراؤن اوتاد یہ میخو مالا فراون اللہ البلاد بلاد حل فساد جب فساد زیادہ کیا فصب علیہ مربو کا سوتا عذاب اللہ تعالیٰ فرماتے ایک جھاڑو ہم نے عذاب کا پھیرا ہے کوئی قوم سمود کا نام ہے کوئی قوم آت کا نام قوم لوت کی بستی کا وجود ہے قوم نو کی بستی کا وجود ہے تیری کیا حقیقت گندے پانی سے پیدا ہونے والے دنیا بھر کی بیماریاں رکھنے والے بخار ہے ٹیفاٹ ہے ملیریا ہے چکنگنیا ہے کینسر ہے ایڈس ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے اور فرون نے رب کم لالا مفسرین کرام نے لکھا ہے چالیس سال تک ایک بیماری نہیں آئی اس کو ایک بیماری نہیں آئی تبھی تو اس نے کہا انا کو ملا چھوڑ دیا میرے رب نے فرون کو اور قرآن شریف کے اندر فرمایا کان آجاز و خاویہ فال پال لہم ممبا یہ اون کے یہ جو کھجور کے تنے ہیں ایسے چھاٹ دیا اللہ تعالیٰ نے گرے ہوئے تنے ان کو دیکھ کر لگتا تھا یہ کھجور کے گرے ہوئے تنے ہیں یہ درخت ہیں ان کے وجود کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ایسی طاقتور قوم ایسی قوت والی قوم جن کا بچہ پانچ سو سال میں بالغ ہوتا تھا پانچ سو سال میں جن کا بچہ بالغ ہوتا تھا اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا یہ کڈنی میں ذرا سا ایک ملی جو ہے پتھر آ گیا ذرا سا خون کا دوران بڑھ گیا ذرا سا خون کا دوران گھٹ گیا بی پی آ گیا بی پی لو ہو گیا برین ٹیومر ہو گیا کینسر ہو گیا فلا ہو گیا اور تجھے فخر ہے تجھے تکبر ہے وہ جو جس قوم کا بچہ پانچ سو سال میں بالغ ہوتا تھا مسلمانوں اپنی طاقت کو پہچانو اپنی قوت کو پہچانو ولا تہنو ولا تہذن وان تم لال تم تمہیں غمگیر ہونے کی بس ہمت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آنکھ کے آنسو کا وہ قطرہ اتنا قیمتی ہے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جسم کے جس حصے پر پڑ جائے اللہ تعالی کے ڈر سے جہنم کے ڈر سے اور جنت کی طلب میں فرمایا کہ اس حصے پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے ایسا کیمیکل اور ایسی کاسمیٹک اور ایسا پانی کیا دنیا کی کوئی سائنس پیدا کر سکتی ہے اور وہ وضو کا لوٹا کتنا طاقت والا اور کتنا قوت والا عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے استاد محترم ملا جیون کہیں بادشاہ نے لشکر کو تو نہ بھیج دیا ہو ذرا اپنی حفاظت آپ کر لیں اور لشکر حملہ کرے پہلے مجھے ڈھال بنائے اور بعد آپ سامنے آنا اللہ جیون رحمت اللہ علیہ کو یقین تھا قرآن پر سنت پر نبی کی اداؤں پر مر مٹنے کا شوق تھا کہنے لگے عالمگیر ہٹ جاؤ اگر بادشاہ اپنا لشکر بھیج رہا ہے تو میں بھی جنگی سامان سے لیس نہ ہو جاؤں عالمگیر نے کہا یہ صوفی منش انسان اس کے پاس جنگی سامان کہاں اس کے پاس ہتھیار کہاں اے کے فورٹی سیون کہاں اے کے ففٹی سیون کہاں آر ڈی ایکس کہاں گئے اندر اور وضو کا لوٹا لایا اور مسواک رکھی کہو خبردار شاہ جہاں سے کہو کہ وہ مجھ سے وضو ختم ہونے سے پہلے معافی مانگ لے اگر یہ وضو ختم ہوگا اور یہ ہاتھ عرش کی طرف اٹھ جائیں گے اللہ شاہ جہاں کی نسلوں کو ختم کر کے رکھ دے گا وہ طاقت اور وہ قوت ہمارے پاس رکھ کر مسلمانوں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے قدر و قیمت نہیں تبھی تو نماز چھوڑتے ہو قدر و قیمت نہیں تبھی تو ماں کی نافرمانی کرتے ہو ایک عدد جورو کیا آئی ایک عدد لیلا ایک عدد گرل فرینڈ کیا آئی کیا آج جورو کی غلامی کے اندر ماں کے دل کو نہیں دکایا جا رہا ہے باپ کے دل کو نہیں دکایا جا رہا ہے سیدنا امام شافی رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کروڑ رحمتیں آپ کی قبر مبارک میں نازل فرمائیں جب گھر میں داخل ہوتے نہ بیوی کے پاس جاتے نہ بچوں کے پاس جاتے بوڑھی ماں کے قدموں کے پاس آتے آہستہ سے چادر اٹھاتے اور ماں کے تلووں پر اپنی وہ جیب جس میں قال اللہ بیان کرتے قال رسول بیان کرتے درس قرآن دیتے در سے حدیث دیتے اس زبان سے ماں کے تلووں کو چاٹتے ماں جگ جاتی اور پوچھتی امام شافی سے اے شافی بیٹے یہ کیا کر رہے ہو امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے اما جان اما جان تو یہ نہ سمجھنا میں تیرے تلووں کو چاٹ رہا ہوں تیرے قدموں کو چاٹ رہا ہوں اما میرے آقا نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اما اس جنت کو میں بوسا دے رہا ہوں آج ہے ماں کی قدر میری ماں کیا تو نے اپنی قدر کو باقی رکھا حدیث پاک کے اندر جو یہ کہا گیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت وہ کون سی ماں جو بال کٹانے والی بیوٹی پارلر جانے والی ٹی وی دیکھتے دیکھتے بچوں کو دودھ پلانے والی سبزی چنتے چنتے اور سبزی کاٹتے کاٹتے وہ جو ہے حرام زادوں کا ناٹک دیکھنے والی ایسی ماؤں کے نیچے تو کانپور کے اور باٹا کے سینڈل اور چپل ہوتے ہیں وہ ماں جسے دیکھ کر بیوی فاطمہ کی یاد تازہ ہو جائے وہ ماں جسے دیکھ کر رابعہ بسریہ کی یاد تازہ ہو جائے میری اماں میری اماں میں ایک درخواست کرتا ہوں نہ چندے کی درخواست ہے نہ <coughs> روپیوں کی درخواست ہے نہ پیسوں کی درخواست ہے میری اماں ہر طرف سے دشمن آج امت مسلمہ کو گھیرے ہوئے ہے ہر کچھ کتا مسلمان کو دیکھ کر بھوک رہا ہے ہر سور مسلمانوں کو مت محمدیہ کو دیکھ کر اپنے دان دکھا رہا ہے میں کیا داستان بیان کروں برما کی میں کیا داستان بیان کروں عراق کی میں کیا داستان بیان کروں افغانستان کی میں کیا داستان بیان کروں فلسطین کی اور ملک شام کی پیغمبروں والی زمین کی میں کیا داستان بیان کروں گجرات کی میں کیا داستہ بیان کروں مظفر نگر کی میری ماں ہر طرف کتے ہیں جو ہمیں دیکھ کر بھوک رہے ہیں ہر طرف سور ہے جو ہمیں دیکھ کر دانت دکھا رہے ہیں داڑھی رکھنا جرم ہو گیا ہے اماما پہننا جرم ہو گیا ہے میری ماں نماز کا گھٹا رکھنا جرم ہو گیا ہے مدرسے کا نام لینا مسجد کا نام لینا قال اللہ قال رسول کی سدائے لگانا میری اماں میری اماں جرم ہو گیا ہے صرف تیری کوک سے اس کا علاج ممکن ہے نہ خانخواہ سے کچھ ہو سکتا ہے نہ مدارس سے کچھ ہو سکتا ہے نہ مساجد سے کچھ ہو سکتا ہے نہ اصلاح معاشرہ سے کچھ ہو سکتا ہے کل بھی امت کو پیران پیر کی ضرورت تھی میری ماں تو نے ہی پیران پیر کو دیا کل جب امت کو خواجہ اجمیری کی ضرورت تھی تو نے خواجہ اجمیری کو دیا کل امت کو خطب الدین بختیار کاکی کی ضرورت تھی میری ماں اس ضرورت کو تو نے پورا کیا میری ماں کل اگر نظام الدین اولیاء کی ضرورت تھی تو نے اس ضرورت کو پورا کیا میری ماں کل امت کو نار کے درخت کے نیچے دو محمودوں کی ضرورت تھی تو نے اس ضرورت کو پورا کیا میری ماں قاسم نانتوی کو تو نے پیدا کیا اشرف علی تھانوی کو تو نے پیدا کیا رشید احمد گنگوہی کو تو نے پیدا کیا شاہ محمد الیاس کو تو نے پیدا کیا میری اماں جب تو نیک بنتی ہے پیغمبروں کو جنم دینے لگتی ہے اولیاء کو جنم دینے لگتی ہے اختاب کو جنم دینے لگتی ہے ابدال کو جنم دینے لگتی ہے صلاح کو جنم دینے لگتی ہے نمازیوں کو جنم دینے لگتی ہے معاذ و معافذ کو جنم دینے لگتی ہے غازیوں مجاہدوں اور جامع شہادت کے مت والوں کو جنم دینے لگتی ہے میری اماں میری اماں میری اماں ایک مجاہد تو دے دے ایک غازی تو دے دے ایک حسین کا نائب تو دے دے ایک حسن کا نائب تو دے دے ایک فاروق کا نائب تو دے دے ایک صدیق کا نائب تو دے دے میری اماں تیری کوک بانچ نہیں ہوئی ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے لا ولد نہیں بنایا ہے میری اماں آج اگر تو توبہ کر لے آج اگر تو نماز کی پابند ہو جائے آج اگر تو حلال و حرام کی تمیز کرنے لگے آج اگر تو رنڈیوں کے طور طریقوں کو چھوڑ دے آج اگر تو بی بی فاطمہ کی شاہراہ پر چل پڑے آج اگر تو حضرت خدیجہ زینب کے راستے پر چل پڑے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میری ماں صحیح سو ٹیکنالوجی وہ کرشمہ نہیں دکھا سکتے جو تیری کو اور تیری گود دکھا سکتی ہے میری اماں میری اما تاریخ تو یاد کر جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نابینا اور اندھے پیدا ہوئے تو تھی ماں جو کسی جھنڈے کے پاس نہیں گئی کسی پیر کے پاس نہیں گئی کسی ولی کے پاس نہیں گئی کسی مزار کے پاس چادر چڑھانے کے لیے نہیں گئی کسی عامل کے پاس نہیں گئی کسی جادوگر کے پاس نہیں گئی میری اما اس زمانے کے اندر بھی جادوگر تھے میری اما اس زمانے کے اندر بھی عامل تھے اس زمانے کے اندر بھی تعویذ لکھنے والے تھے اس زمانے کے اندر بھی قبروں کے سوداگر تھے قبروں پر لحاف چڑھانے والے تھے جھنڈے چڑھانے والے تھے نظر و نیاس کے پجاری تھے میری اما جانتی ہے کہ سجدے میں جو طاقت ہے سلاط الحاجت میں جو طاقت ہے وہ پیر میں طاقت نہیں وہ مجاور میں طاقت نہیں وہ تعویذ لکھنے والے میں طاقت نہیں وہ عامل میں طاقت نہیں وہ جادوگر میں طاقت نہیں میری اما اندھا نابینا بچہ سامنے سامنے رکھ کر تو نے مسلح بچھایا تھا اور سجدے میں گئی تھی اور اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اے رب کریم بینائی دینے والا تو بینائی چھیننے والا تو ہے اے رب کریم نعمتوں کو دینے والا نعمتوں کو چھیننے والا تو ہے اے اللہ میں وعدہ کرتی ہوں اگر تو اس کی بینائی لوٹا دے میرے بچے کو حدیث کے کام پر لگا دوں گی میرے بچے کو حدیث کی خدمت پر لگا دوں گی میری اما وہ زمین اگر بخارا کی بھول سکتی ہے تو وہ گواہی دے گی کہ تو سجدے سے اٹھتے نہیں پائی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے بچے کو بینائی واپس کر دی تھی اور پھر دنیا میں مسلکوں کا جھگڑا ہے سینے پر ہاتھ باندھے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ایک ہاتھ سے مسافہ کرے دو ہاتھ سے مسافہ کرے ایک مجلس کی تین طلاق ایک مجلس کی ایک طلاق لاکھوں مسائل کے اندر اختلاف ہے لیکن عرب کے اندر عجب کے اندر مشرق کے اندر مغرب کے اندر شمال کے اندر جنوب کے اندر مخلدوں کے اندر غیر مخلدوں کے اندر چار مسلکوں کے اندر صوفیہ کے اندر مشاہد کے اندر پوچھ لے علماء کرام سے اصح الکتاب بادہ کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری میری اماں تیری تربیت کا نتیجہ تھا تیری دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ آج اس دھرتی پر اللہ کے قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے وہ صحیح البخاری ہے اگر بچہ نابینا ہی ہو جاتا اندھا ہی ہو جاتا تو پھر کیا معاملہ ہوتا میری اماں ایک بخاری کو پیدا کر دے میری اماں ایک حسین کو پیدا کر دے جو وقت کے یزیدوں سے ٹکر لے سکے موسا اور ہارون کی قسلت والے ایک غازی مجاہد کو پیدا کر دے جو وقت کے فرعون کو للکار سکے اور وقت کے حامان اور شداد کو للکارنے والا ایک ابراہیم کا نمونہ پیدا کر دے میری اماں تیری قوم باچ نہیں ہوئی تیرے دودھ کے اندر تقوے کے اثرات ہیں تیرے خون کے اندر تقوے کے اثرات ہیں وقت گزر رہا ہے بات کو سمیٹتا ہوں میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی میرے بھائیوں نوجوانوں اپنی جورو کے غلام مت بنو خود بھی نمازی بنو عورت کو نمازی بناؤ خود بھی دیندار بنو عورت کو دینداری کے ماحول میں رکھو خدا بند خدوس کی عزت و جلالت کی قسم جس گھر کی عورت جنتی ہوتی ہے جس گھر کی عورت پرہزگار ہوتی ہے جس گھر کی عورت فاطمہ سویا کی قسرتوں کی ہوتی ہے اسے جنت کو دیکھنے کے لیے مرنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں موت سے پہلے وہ گھر جنت کا نمونہ ہے موت سے پہلے وہ جنت کا نمونہ غریبی ہو پیٹ پر پندر لگے ہوئے ہو کپڑوں پر پیون لگے ہوئے ہو لیکن گھر میں بیوی فاطمہ کی قسلت کی عورت ہو ماں ہو بیٹی ہو خدا بند خدوس کی عزت و جلالت کی قسم اگر کسی کو جنت دکھانا ہے تو اس گھر کو دکھا دے اس گھر میں کیا نورانیت اس گھر کے اندر کیا خوشبو اس گھر کے اندر کیا مہک ایک عورت خواجہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہا حضرت میرا بچہ بولنے لگا ہے آج بچہ اگر بولتا ہے ممی کہہ دو ڈیڈی کہہ دو یہ کہہ دو وہ کہہ دو انگریز جب ان کی عورتوں کے پاس ایک نہیں جاتا ان کی عورتوں کے پاس ایک مرد نہیں جاتا ہزاروں مرد جاتے ہیں سینکڑوں مرد جاتے ہیں تب جا کر ایک حرام کا گورا پلڑا پیدا ہوتا ہے تو ان کو ڈر ہے کہ کہیں گھر کے باپ کو ڈیڈی نہ کہے گھر کے باپ کو باپ نہ کہے اس لیے جب انگریز کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا بول یہ سکھاتے ہیں یہ ابو ہے تمہارا کہیں بچہ اپنی معصومیت میں زانی کو نہ پہچان لے بدکار کو نہ پہچان لے حرامی کتے اور سور کو نہ پہچان لے اور جس جانور سے اس عورت عورت نے بدکاری کی اس کتے کو نہ شناخت کر دے اس لیے وہ دکھا دکھا کر کہتے ہیں یہ ابو ہے یہ ابو ہے یہ ڈیڈی ہے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں لیکن مسلمان جب اپنا بچہ بولنے لگتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے جو ماں باپ اپنے بچے کو پہلا بول لفظ اللہ سکھائیں گے لا الہ الا اللہ سکھائیں گے جب تک اس کی سانسیں چلیں گی ہر سانس کے عوض اللہ تبارک تعالیٰ ماں باپ کو اجر دیں گے ثواب دیں گے گانے کہاں سکھاتے پھر رہے ہو کہاں فلموں کے بول سکھاتے پھر رہے ہو اللہ اللہ کہنا سکھاؤ کلمہ سکھاؤ بہرحال جب بولنے لگا خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ مصروف تھے اپنے خلیفہ اجل حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کو ریفر کر دیا اور ان کے حوالے کر دیا کہ خلا جان امی جان آپ اپنے بچے کو میری بہن وہاں لے جائے حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ بچے کو لے کر آئی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بچے وضو کر لو غسل کر لو پاک ہو جاؤ سب کچھ جو رسمی کام تھے کروا لیا مسلح بچھایا کلام پاک کو سامنے رکھا اور بسم اللہ خانی کے اندر مکتب کے اندر تعبس تسمیہ عزب اللہ بسم اللہ اور سور الگ کی اقرا وربک الاکرم الدی علم قلم علام ال انسان عمالم یالم یہاں تک پڑھایا جاتا ہے یہاں تک پڑھا اور اس کے بعد سورہ الگ کو ختم کر دیا سورہ قدر کو ختم کر دیا اور تیسرے پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو ختم کر دیا حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے سمجھا کہ شاید بچہ گھر کے اندر ماں اور باپ اور گھر کے بھائی بہن چھوٹی صورتوں کو پڑھتے سن کر یہ چھوٹے دل و دماغ کے اندر یہ صورتیں منقش ہو گئی ہیں تو جب من الجلتی والناس ناس پڑا تو اس بچے نے کہا حضرت اجازت دیجئے میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں حضرت نے کہا یہ تو بسم اللہ خانی میں لایا گیا تھا بچہ یہ تو مکتب کرانے لایا گیا تھا بچہ پڑھو بچے کیا پڑھتے ہو سورہ فاتحہ پڑھا ولزالین آمین اور اس کے بعد سورہ بقرہ شروع کیا ایک پارا ختم ہوا اور دوسرا پارا ختم ہوا تیسرا پارا ختم ہوا پندرہ پارے جب بنی اسرائیل ختم کیا سورہ کہف کو ٹچ کیا تو خاموش بیٹھ گیا حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ خوش ہونے کے بجائے ناراض ہو گئے ماں کو پردے کے پیچھے ڈانٹا اور باپ کو کہا کہ تم ہمارے پیر و مرشد کا مذاق کرتے ہو بیٹا ڈاکٹری پڑا ہوا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا ڈگری ہولڈر ہے اور تم یہ بی سی ڈی اور ایک دو پڑھانے کے لیے علی باتا پڑھانے کے لیے دارلوم کے فارغ کو لائے ہو تم علماء کا ٹٹا کرتے ہو اولیاء کا ٹٹا کرتے ہو ماں چیخنے لگی چلانے لگی باپ قدموں پر پڑ گیا اور کہنے لگا حضرت ہم جانتے ہیں اولیاء کرام کی توہین کا اور بے حرمتی کا انجام اور عذاب کیا ہوتا ہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ہمیں کچھ پتا نہیں اس کو کتنا یاد ہے کتنا یاد نہیں ماں باپ کو الگ کیا حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے اس بچے کو سینے سے لگایا اور پیشانی پر بوسا دیا اور کہا کہ بیٹے بتا دو یہ اتنے پارے مکتب کے اندر بسم اللہ خانی کے اندر تمہیں کیسے یاد ہو گئے بچے نے کہا حضرت میرے اللہ کے درمیان راز ہے بیٹے راز تو ہے لیکن تمہاری ماں کی عزت اور تمہارے باپ کی آبرو پر حملہ ہو رہا ہے اور آنچ لگ رہی ہے ان کو بچانے کے لیے کہہ دو تو وہ بچہ کوئی اور نہیں نہیں تھا وہ قطب الدین بختیار کاکی تھا جو آگے چل کر وقت کا ولی بنا اور وقت کا قطب بنا اور ابدال میں جس کا نام بعض علماء نے شمار کیا اس نے یہ کہا حمید الدین ناگوری بات اصل میں یہ ہے کہ جب میری ماں کے پیٹ کے اندر میں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈالی میری ماں کلام پاک کے ان پندرہ پاروں کو دوہرا دوہرا کر گھما پھرا کر پڑا کرتی تھی اے حمید الدین ناگوری اگر میری ماں کلام کلام پاک کے تیس پارے پڑھ لیتی میں حافظ قرآن ماں کی کوک سے جنم لیتا میری ماں تو آج بھی بانج رہی ہوئی ہے تیرے خون کے اثرات تیرے دودھ کے تہارت کے اثرات تیری آغوش کے اثرات میرے پاس مستقل ایک تاریخ ہے میں اور علماء کرام ہیں اور بزرگان دین ہیں ان کا اکرام ان کا احترام میرے اوپر لازم ہے واجب ہے میری اماں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہو میرے نوجوانوں میں تمہارے سامنے رومال پھیلا کر اپنی ٹوپی کو تمہارے قدموں کے پاس رکھ کر اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہو جس سمت تمہارے قدم بڑھ رہے ہیں یہ ہلاکت کے ہیں یہ تباہی کے ہیں دیکھو تو صحیح اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے ہیں دیکھو تو صحیح اللہ کا حرم تمہیں بلا رہا ہے دیکھو تو صحیح ہر گری ہوئی مسجد تمہیں بلا رہی ہے دیکھو تو صحیح دلی کی تہاڑ جیل سے لے کر کنیا کماری کی جیل تک کتنے مظلوم محمود غزنوی کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو محمد بن قاسم کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو یہ تو ہجڑوں کی شکل بنا رہے ہیں یہ تو زانیوں کے حلیے اپنا رہے ہیں اور ان کی عورتیں رنڈیوں کے طریقوں پر چل رہے ہیں میں کیسے ان تک یہ پیغام پہنچاؤں اس لیے میرے بھائی آنے والے حالات ملک کے جو لوک سبھا کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ نازک ترین موڑ کے اندر یہ امت داخل ہو چکی ہے اس ملک کی آزادی سے انیس سو سینتالیس سے لے کر کر اب تک اس ملک کی فرقہ پرست طاقتیں جو اسپین کا دورہ کر کر اسپین کے اندر مسجد قرطبہ کے نام و نشان کو اور وہاں کے مسلمانوں کے تشخص کو ختم کرنے کے لیے جو انہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے یہاں اس تاریخ کو اس الیکشن کے ذریعے سے دوہرانا چاہتے ہیں یہ الگ بات ہے یہ الگ بات ہے کہ اسپین کو محمود نبی نصیب نہیں ہوا تھا یہ الگ بات ہے اسپین کو شیخ الہند نہیں ملا تھا اسپین کو شیخ الاسلام نہیں ملا تھا اسپین کو رشید احمد گنگو ہی نہیں ملا تھا اسپین کو دارلوم دیوبند نہیں ملا تھا اسپین کو انار کا درخت نہیں ملا تھا اے فرقہ پرست طاقتوں شیخ الہند کی طاقت آج بھی زندہ ہے ریشمی رومال کا پھر آج بھی زندہ ہے ٹکراؤ گے پاش پاش ہو جاؤ گے تمہارا وجود ختم ہو جائے گا متم منور ہی پورا کری ہلکا اللہ نے کہا اپنے چراغ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے رکھا ہے تمہارے سازشوں سے تمہاری یاریوں سے تمہاری مکاریوں سے کچھ نہیں ہوتا وہ اسپین ہوگا جو قاسم نانوتوی کو نہ رکھتا ہوگا وہ اسپین ہوگا جو شیخ الہند کو نہ رکھتا ہوگا وہ اسپین ہوگا جو مالٹا کی تاریخ کو نہ رکھتا ہوگا وہ اسپین ہوگا جو ریشمی رومال کی تاریخ کو نہ رکھتا ہوگا ہم اس تاریخ کے علمبردار ہیں وقت پڑنے پر الیاسی لشکر کے ہم صفح سالار بنیں گے اور وقت پڑنے پر شیخ الہند ہند کے فوجی بن کر جس طریقے سے ریشمی رومال کی تحریک اور اکابرین کی تحریک نے گوروں کو یہاں سے بھگاتا کر دیا ان شاء اللہ سما ان شاء اللہ وقت پڑنے پر کالوں کے وجود کو بھی ختم کر کے رکھ دیں وہ طاقت رکھتے ہیں وہ قوت رکھتے ہیں ہم مرے ہوئے نہیں شیر جب سوتا ہے مرتا نہیں جب جگتا ہے اسی طاقت کے ساتھ اور اسی قوت کے ساتھ آتا ہے علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اندر کروڑوں و خرب و رحمت نازل فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے مشین کو اور ان کی تحریک کو اللہ تاخ امت باقی رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کی تحریک اور اللہ ان کی جماعت سے ہمیں وابستگی نصیب فرمائے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ تھا نبی کا زمانہ کہ ادھر صدیق کا چاند چمک رہا ہے ادھر فاروق کا چاند چمک رہا ہے ادھر صحابہ کرام کے ستارے اصحابی کنجوم بن کر آفتاب آسمان ہدایت کے یہ ستارے چمک رہے تھے اور عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا کہ ایک دوسرا زمانہ تھا کہ ایک طرف رشید احمد گنگوہی ایک طرف علامہ انور شاہ کشمیری ایک طرف قاسم نانوتوی ایک طرف اشرف علی تھانوی ایک طرف حسین احمد بدنی بڑی عجیب و غریب بات کہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اصحاب صحابہ اصحاب رسول کو نبی کے غلاموں کو جس قمیر سے پیدا کیا جس مٹی سے پیدا کیا اس کا ذرا سا حصہ باقی رہ گیا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو پیدا فرمایا ہمیں شان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا ماننے والا بنایا ہمیں فخر ہے کہ ہم شیخ الاسلام کے نام لیوا ہیں حضرات اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں یہ رات توبہ کی رات ہے یہ رات اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اپنا معافی نامہ پیش کرنے کی رات ہے سدھر جاؤ آنے والے حالات بڑے سنگین ہیں آنے والے حالات بڑے نازک ہیں فرقہ پرستوں کے ارادے بڑے خطرناک ہیں اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہو نماز کا اہتمام کرو داڑھی کا اہتمام کرو پردے کا اہتمام کرو یہ ٹی وی کی لانت یہ تصویر کشی کی لانت اللہ کے لیے ختم کرو حرام کاموں کو ختم کرو حرام لقموں کو ختم کرو ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تبارک تبارک بندوں کی روزی کو لکھ دیتا ہے کوئی سودی کاروبار کوئی رشوت کا کاروبار نہ ہمارے دانے کو بڑھا سکتا ہے نہ ہمارے دانے کو گھٹا سکتا ہے اس لیے مسلمانوں توبو اللہ توبت نسوہا اللہ کے دربار میں توبہ کرو اللہ یہ پاکیزہ علماء کے جرمٹ کے اندر یہ پاکیزہ مجلس میں یہاں فرشتے اپنا پر بھائی ہوئے ہیں اور صبح میں تیرے دربار میں آ کر رپورٹ دیں گے ان کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں توبہ کرو مایوسی کی کوئی بات نہیں حدیث پاک کے اندر کہا گیا اے میرے بندے سمندر کے جھاگ سے زیادہ تیرے گنا ہو ریت کے ذرات سے زیادہ تیرے گنا ہو آسمان کے ستاروں سے زیادہ تیرے گنا ہو مایوسی کی کوئی بات نہیں داڑھی مڈا دیا میرے بھائی کوئی بات نہیں داڑھی رکھنے کا عہد و پیمان کر لے نماز چھوڑ دیا تھا قضا رکھ لے روزے چھوڑ دیے تھے تھے زکات کو چھوڑ دیا تھا ابھی وقت ہے اس کی موت سے پہلے تلافی کر لے کل تجھے کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے جب حضرت ابراہیم اپنے باپ کے کام آنے کے نہیں حضرت نو اپنے بیٹے کے کام آنے کے نہیں اور بی بی آسیہ اپنے خامین فرون کے کام آنے کے نہیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسال مبارک سے پہلے حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں کانوں کے اندر دو بات ایک بات کو سن کر مسکرا اٹھی اور دوسری بات کو سن کر آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل گئے وہ دوسری بات یہ تھی کہ اے میری بیٹی اے میری لختے جگر اے میری نور نظر اے میرے دل کی حرارت اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اے میرے سینے کا خرار اگر تجھے کوٹی چاہیے اگر تجھے مال چاہیے اگر تجھے دولت چاہیے کہہ لے یہ محمد تیرا باپ میں اس سے پہلے تجھے دے دے گا کل قیامت کے دن اگر تیرے ترازو میں نام امار میں ایک سبحان اللہ کی کمی ہوگی ایک اللہ اکبر کی کمی ہوگی ایک نیکی کی کمی ہوگی یہ نہ کہنا کہ میرا باپ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم جب آقا یہ فرما دیں کون پیر کام آئے گا کون مرشد کام آئے گا کون باپ کام آئے گا اس لیے میرے بھائی توبہ کر لے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اللہ تبارک تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالی آج کے جلسے کو ایسا انقلابی جلسہ بنائے کہ کل صبح کے بعد ہم معصیت کی طرف پھٹک کر نہ دیکھیں داڑھی نہ مڈائے نماز نہ چھوڑیں حرام کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ جلسہ کر کرنے کرانے والوں کو بے پناہ قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ ہدایت کے سچے سے یہاں جاری فرمائیں آمین